حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ عہد کے دن میرے باپ کی میت اس حال میں لائی گئی کہ ان کا چہرہ بگاڑ دیا گیا تھا یعنی کافروں نے ان کے چہرے کے آزا کاٹ ڈالے تھے تو ان کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی اور اسے کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا میں منہ سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کرتا تھا تو میری قوم کے لوگ مجھے روکتے تھے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت اٹھانے کا حکم دیا جب میت اٹھائی گئی تو آپ نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی تو فرمایا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ امر کی بیٹی یا امر کی بہن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ رو یا فرمایا کیوں روتی ہے میت کے اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اسے اپنے مبارک پروں سے سایہ کیے رکھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو تینتالیس